جمیع بن عمیر کہتے ہیں میں اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ان میں سے ایک نے ان سے یہ سوال کیا تم غسل کے وقت کیا کرتی تھیں سیدہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز والا وضو کر کے اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے تھے لیکن ہم مینڈھیوں کی وجہ سے پانچ چلو ڈالتی تھیں حدیث نمبر آٹھ سو چھیاسی مسند احمد